حضرت محمد بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا حتیٰ کہ میں نے اسے کھجوروں کے باغ میں دیکھ لیا حاضرین میں سے کسی نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہو کر بھی ایسا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں کسی عورت سے نکاح کے خواہش ڈالے तो उसे देख लेने में कोई हर्ज नहीं सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर एक हजार आठ सौ चौसठ